مکان وہ کٹر مذہبی اور جنونی مسلمان نہیں ہے کافروں کے کئی معاملات میں ان کی دیوالی میں ان کے گنیش کے تہوار میں اور ان کی ہولی میں یہ شریک ہوتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آفت آتی ہے مسلمان کے نام پر تو سب سے پہلے منافقوں پر عذاب ٹوٹ پڑتا ہے مرزا غالب کے بارے میں میں نے کہا تھا یعنی کہ دوبارہ آپ سنیجئے کہ انگریزوں نے جب ان کو گرفتار کرنا چاہا اور ہتکڑیاں لگانی چاہی ابھی شروع ہوا تو اس وقت مرزا خالد نے کہا ارے یار مجھے آپ مسلمان سمجھ کر گرفتار کر رہے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرا میری زندگی کا کہ اگر میں نے اس دن شراب کا گھوٹ نہ پیا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں میری زندگی کا کوئی دن بغیر شراب کے تھا لیکن کبھی بھول سے میرا مسم مسجد کے اندر نہیں گیا باوجود اپنے شکر کی صفائی میں مالک دیتے رہے اپنے شرابی ہونے کا ثبوت دیتے رہے لیکن جب عذاب کی تلوار لٹکتی ہے ایسے ہی منافعوں پر لٹکتی ہے جو دھوبی کے کتے اور گدھے کی طرح نہ کے ہوتے ہیں نہ گھر کے ہوتے ہیں اسلام سے دشمنی کر کر مسلمانوں کی جماعت سے کبھی نہیں کی وہ خارج ہو چکے اور جب آفت آتی ہے تو انگریز ہو یا کوئی اسلام مسلمان دشمن ہو سب سے پہلے اس پر عذاب برساتا ہے اور یہ لاکھ صفائی پیش کریں ہم سیکولر مسلمان ہیں ہم جمہوری مسلمان ہیں ہم شرابی ہیں ہم بے نوازی علاقے کے اندر جو مکان تھا اگر وہ مکان کسی معذین کا مکان ہوتا اور کسی امام میں مسجد کا مکان ہوتا کسی مدرسے کے معافی اور کسی گھر میں ٹیوشن پڑھانے والے استاد کا مکان ہوتا چلو داڑھی والا قرآن پڑھانے پڑھنے والا اذان دینے والا نماز پڑھنے پڑھانے والا اب ان لوگوں نے گالی بنا رکھی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے اس گھر کا آدمی تو فوج میں بھرتی بھرتی تھا فوج میں نا دیش سے محبت کا ثبوت ہے دیش سے وفاداری کا ثبوت ہے فوج کے اندر وہی آدمی داخل ہوتا ہے جسے اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے لیکن دشمنوں نے ان کو معاف نہیں کیا بلکہ ان کے پیروں کو کاٹ کر ان کی گھروں کی عورتوں کی آنکھوں لوٹ کر اور پھر گھر کے دروازوں کو بند کر کر پیٹرول چھڑک کر آگے ڈال کر اس گھر کو انہوں نے آگ لگا دی وہ تھے جمہوری بہت جلد دھرتی کا اور اس گھر کو آباد کر دیا جانا چاہیے تھا تو ملک کی وفاداری کا اور ملک کے ساتھ محبت کرنے کا آواز کیا جانا چاہیے تھا لیکن ان کی سیکولرزم اور ان کی جمہوری محبت اور ان کا غیر قوموں کے محلے میں رہنا جب اللہ کی پکڑ آئی اور غیر قوموں نے کتاب برسایا وہ چیز کام نہیں آئی اس سے پتا چلتا ہے ہندوستان کے اندر اسلام کا نام کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا پہلے داڑھی والوں کی بات تھی پہلے مدرسے والوں کی بات تھی پہلے امامے والوں کی بات تھی ملا امر کو رکھ کر انہوں نے دنیا کے پگڑی والوں کو پہلے نشانہ بنایا پھر حضرت اسامہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے داڑھی والوں کو نشانہ بنایا جب داڑھی والوں نے اپنی صفائی پیش کی اس دیش کے لیے اس ملک کے لیے ان کے جان و مال کی قربانیوں کی تاریخ گولیاں برسا کر دہشت گردی کا وجود اس ہندوستان کا کر دیا پھر اس کے بعد دہشت گردی کی تاریخ خالی میں اور دل نے جو مرتب کی ہمارے علماء نے ان کا جب پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیا اور ان کے کالے کرتوتوں کو عیا کرنا شروع کر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ مدرسے دہشت گردوں سے باف ہے نہ کالجوں کا ماحول صاف ہے نہ اسکولوں کا ماحول صاف ہے نہ مسلمانوں کے بہتے نہ مسلمانوں کے ہاتھ سے صاف ہے اب ہندوستان کی حالت وہ ہو چکی ہے جو حسب احداث سے پہلے مقصد المکرمہ سے کافی اور مجرقین کا ٹولہ مدینہ منورہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تاریخ بتاتی ہے جب مکہ المکرمہ کے کافرین اور مشرقین مریت المنورہ کے مسلمانوں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانبداروں پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں جتنے قبیلے ملتے تھے اور جتنے خاندان ملتے تھے سفر جمع الف تو انہوں نے تمام قبیلوں کو جمع کر لیا اور جب کوئی قبیلہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا اور ان کا ساتھ نہیں دیتا تو مکے والے وہ کافرین اور مشرقین ان پر حملہ آوری کی بات کرتے اور ان کے قبیلے کو دیش پر نابود کرنے کی بات کرتے چاہتے نہ چاہتے اس وقت کی سپر پاور طاقت جو مکے کی طاقت تھی وہ طاقت مضبح ادا کے لیے احساس حص کی جمع ہے اور حص کے معنی لشکر کے ہوتے چلا گیا دونوں طرف سے ٹرین آ رہی ہے اب اس کو یقین ہے کہ اگر وہ کودے گا تو سمندر میں اور تیرا حضرات صحابہ کرام کلام پاک نے یہ نہیں کہا کہ وہ ڈر ہے لات اور اللہ کے قرآن کے اندر اور آپ کے اندر گندگی رکھ کر دی جاتی ہے اور جب پیاس کے بعد پانی مانگا جاتا ہے ان کے چہروں پر پیشاب کیا جاتا ہے آج بنگلور اور ہندوستان کے مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو امن والے سمجھتے ہیں اور سلامتی والے سمجھتے ہیں ان کی آبیں اور ان کا تڑپنا ان کا بل بلانا ان کا راتوں کا نچلنا ان کی نوجوانی کی حالت کے اندر بے بکی کی زندگی گزارنا اور ان کے بچوں کا ہی ہلاسے مسکراہٹے مسکراہٹ والے پھولوں کا یقینی کی زندگی گزارنا یہ نظر آتا ہو نہ آتا ہو لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے کہ دھولیا میں کیا ہوا دیوس میں کیا ہوا برہان پور کے اندر کیا ہوا عادل آباد کے اندر کیا ہوا یہ سب جنوبی ہندوستان سے اور یہ سب کرناٹک کی سرزمین لگے ہوئے علاقے ہیں اور کلام پاک نے جو نقشہ قصب انداز کا پیش کیا تھا چودہ سو سال پہلے کہ مکے کے قابل اپنی پوری قوت کے ساتھ اور پورے ہتھیاروں کے ساتھ اور پورے لشکر کے ساتھ نئے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے کیا آج وہ منظر نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایک کافر دوسرے کافر کو دعوت دے رہا ہے ایک جماعت دوسری جماعت کو مسلمانوں کے خلاف اٹھا رہی ہے آج کے سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کو مسلمانوں کے خلاف تیار کر رہی ہے آج مسلمانوں کی حالت پر کوئی آپ بہانے والا نہیں کوئی ماتم کرنے والا نہیں ناٹوں پر سیاست کرنے والی تنظیمیں ناٹوں پر اپنے نام کا اپنی جماعت کا اپنی جو ہے جمعیت کا جھنڈا کاٹنے والی تنظیمیں سکھا اور تنظیمیں سکا اور تنظیمیں چندہ اور تنظیموں کی کوئی کمی نہیں آسام کی سرزمین کے اندر کیا آپ جانتے ہیں کہ عید آپ کی بھی منائی گئی تھی عید کا چاند آپ کے علاقے میں بھی دکھائی دیا گیا تھا عید عید کے کے کے کے دن بریانی آپ آپ گھر پر بھی تھی بعد نوجوان گھومنے کے لیے اجازی کے لیے سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے اسی ہندوستان کا ایک علاقہ آسام ڈھائی لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا خود عید انہوں نے منائی ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا ان کے پاس سچ لانے کے لیے سایہ نہیں تھا ان کے پاس اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا یہ بوڑھو سے چک کر بولوں کے ساتھ مل کر ڈھائی لاکھ کی تعداد کوئی جو ہے معمولی تعداد نہیں ہوتی تمہاری مسجدوں کے وجود کو مٹانے کے لیے تمہارے تشخص کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا ایسے مومن کی شان اور مسلمان کی شان گھبرانا نہیں ہوتا ہے ڈرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور ایمان میں زیادتی کیسے ہوتی ہے آپسی لڑائی لڑ کر فرقوں کی لڑائی لڑ کر مذلبوں کی لڑائی لڑ کر پورا ملک آج ہندو ہندو منافرت کی آگ کے اندر چل رہا ہے اور اسلام مسلمان دشمنوں کی سرجائی بھی آج کے اندر آج پورا ملک چل رہا ہے کیا اسی ملک کے کسی شہر نے کی دم دار کی مقدس ساخاتوں کے اندر شیواجی نگر کے علاقے جانے کی کی بات جا رہی ہے ایسے وقت میں جب کالجوں میں مسلمان بچوں کا داخلہ یونیورسٹیوں میں داخلہ اور فیکٹریوں کے کے اندر اندر کارخانوں ملازمت اسلام اور مسلمانوں کے نام سے نہیں مل رہی ہے شہر جو ایک علاقہ ہے خوب طور وہاں کی مسجد ہے بنی منورہ مسجد اس منورہ مسجد کے اندر دو فرقے ایک غیر مخلصوں کا فرقہ ایک ظالموں کو ان معصوم کے چہروں کو دیکھ کر کوئی کتا کاٹنے کے لیے آتا ان معصوموں کے چہروں کو دیکھ کر کلک کھا جاتا کوئی جنگل کا درندہ ان معصوموں کو اٹھانے کے لیے آتا ان معصوموں کے چہروں کو دیکھ کر رحم کھا کر واپس چلا جاتا لیکن یہ شمیر ہے یہ درندے یہ خونی ہیڑی ہے نہ معصوموں پر انہوں نے رحم کیا نہ بچوں پر انہوں نے رحم و کرم کیا نہ بڑوں کی پکار کو سنا کر اور جسم پر گولیاں برسا کر پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو آندھرا پردیش کا وزیر داخلہ تھا اس میں تمام کے تمام تمہارے خلاف ہو چکے ہیں ایک جگہ کی آگ ابھی ختم ہونے نہیں پاتی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میڈیا میں آ جاتی ہیں جو اخباروں میں آ جاتی ہیں عالم پور کا فساد ہو برہان پور کا فساد ہو بھرسا کا فساد ہو بٹیری کا فساد ہو دکھا دکھا کر قوم کو رلاتا دیکھو اسکول کے معصوم بچے آج یہ پیاس ہے لیکن اس کو لے جانے والا نہیں آج یہ اسکول کا ٹکن ہے لیکن اس کو لے جانے والا بچہ نہیں آج اس بہو کے کپڑے ہیں لیکن اس کو پہننے والی بہو رانی نہیں آج ان کے گھر کی بیٹی کے دلہن کے ساز و سامان ہیں لیکن دلہن اپنے ہاتھ پیلے ہونے سے پہلے ان کو ظالموں نے ماؤ کے ہاتھ اتار دیا دہشت گردوں نے کو پر نے نابود کر دیا کوئی خبر آئی میڈیا کے اندر کوئی اطلاع آئی بلکہ الٹا زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے مرچ کا پاؤڈر ڈالا گیا جلدی کی آگ پر پانی ڈالنے کے بجائے پیٹرول کو ڈال کر سلوایا گیا کہ گھر کے اندر کرنٹ کا انتظام صحیح نہیں تھا ان لوگوں کی غلطی سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے وہ ان کو بتا عورت کے جانچ دیکھ ہوئے کہ نماز چھوڑنا مسلمان کو کفر تک پہنچاتا ہے کیا کافرانہ کام نہیں کر رہا ہے کیا سود کا کھانا ماں کے ساتھ بلاکار کرنے کے برابر ہے کیا مسلمان کیا اپنی ماں کے ساتھ بلاکار نہیں کر رہا ہے کیا یہ جانتے ہوئے کہ جمعہ سبق شروع ہونے کے بعد کر حلال کاروبار convertir اپنا چینلوں کا میڈیا کا سامنے اور یہ بیان کر رہا ہے آج کا مسلمان کہتا ہے ہم نے کانوں سے سنا آف کو خود اخراج کرتے ہوئے اقبال کو خود اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کیا تم نہیں جانتے ڈاک کرنے کے بعد ان کو دھمکیاں دینے کے بعد اور ان کو مجبور کرنے کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کیا کریں گے آپ کی گن پٹی پر ایک فورٹی سیون رکھ کر کہا جائے کہ ہاں میں نے ہتھیار اٹھائے میں آر ایف لے کر جا رہا تھا ہاں میں نے خون کیا آپ نہیں کہتے اور اس کو چھبیس چھبیس دنوں کی ہراس اور سالوں کی کسٹڈی میں اور رکھنے کے بعد ٹارچر کرنے کے بعد ان کے ناخن نکالنے کے بعد ان کے پیشاب کے عزو پر کرنٹ کے چھٹکے دینے کے بعد اور ان کو چہرے پر پیشاب کرنے کے کے بعد اور ماں کو سامنے لا کر ان کے کپڑے نکالنے کی دھمکی دینے کے بعد خالقین نہ ہیں مسلمانوں تمہارے پیچھے اللہ کی طاقت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ بڑا ہے اللہ کے لیے تعریف ہے وقت کا فرعون کمزور ہے وقت کا دجال کمزور ہے وقت کا امریکہ کمزور ہے وقت کا برطانیہ کمزور ہے اللہ اکبر و کبیرا اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے مسلمانوں اللہ کی بڑائی بیان کرو آپ جان کر حیرت کریں گے چلا گیا سے قصور کیا تھا قصور یہ تھا معاملات کی صفائی کی بات تھی قصور یہ تھا کہ بیویوں کے حقوق کا بیان تھا قصور یہ تھا کہ قرض کے لیوا دیوی کی صفائی کا بیان تھا قصور یہ تھا اللہ کے راستے میں जाए سلاحوں سے ٹکرانے والی سلاحوں کو کون سنے گا چاہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے دکھ کو سمجھنا اسلامی نہیں ہے یا شخص ٹوکی پہ نماز پڑھتے ہو وہ ٹوکی کے بغیر نماز پہنتے ہو وہ بریلی کو قبلہ سمجھتے ہو یا دیوبند کو کعبہ سمجھتے ہو یا ایک وہ کچھ بھی ان کے تحریم و تمدن کے اندر فرق ہو میں کلیمے کی بنیاد پر کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا وہ سما پیدا کرنے والے نے کہا یا یو اتنا ملنا خوب نبل موٹا و جالنا خوش ہوگا وہ بغا تار کو اِن صلاحی الحاظ یہ قبیلے اور یہ شناختیں آپس میں پہچان کے لیے ہیں اللہ کے یہاں قبیلوں کی بنیاد پر اللہ کے یہاں خاندانوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جانے والا نہیں ہے کعبے کی چھت پر اذان کہلا کر فرمایا قیامت تک مچھلے کی تعمیر میں آنے والے مستقی پر اس کا اولیا تاجا ٹیری پیرانے پیر بلال کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لینا چاہا تو بلال کو لے لیا رد کرنا چاہا تو ابو لہب کو رد کر دیا وہ ابو جہل جو اپنے آپ کو ابو حکم کہتا تھا شام کس کا نام تھا اور عمر کس کا نام تھا شام وہ ابو جہل کے مکان کی جگہ اور اسے ہے وہ زلیل کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا جتنے قبیلوں میں بٹے جتنے خاندانوں میں بٹے جتنے فرقوں میں بٹے کیا مسلمانوں کا کعبہ ایک نہیں ہے کیا مسلمانوں کا قرآن ایک نہیں ہے کیا مسلمانوں کا نبی ایک نہیں ہے کیا مسلمانوں کا کرنی ایک نہیں ہے کیا مسلمانوں کا کعبہ ایک نہیں ہے کیا مسلمانوں کا صفا مروا ایک نہیں ہے کیا اللہ جمیا اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کرو انتشار نہ کرو میرے اللہ نے کہا ولا تنا سو فصل چلو تم جھگڑے نہ کرو تم بکھر جاؤ گے فصل ہماری ہو اور تمہاری ہوا پھڑ جائے گی اور دشمن کے دلوں سے تمہارا روز نکل جائے گا تمہارا ڈر نکل جائے گا کو بنا کر ہم تمہاری عبادت کریں گے اور ہم تمہاری پوجا کیا کریں گے مسلمانوں کا وجود رحمت تھا مسلمان مسلمان مسلمان حاضی بن بن بن کر کر کر آیا آیا داتا سخی آیا میرے اللہ یہ کیا حدت دیکھنے کو مل رہی ہے کیا تیرے گھر میں مسلمانوں کے سو گرتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زبان پر لب کشاہی رہی ہے ان کے فوٹوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور ایک ساتھ انگلش تمہیں فضائل اعمال پڑھنے کی ضرورت نہیں کے اندر گنا دراز نہیں کیا کرتے تھے مسلمانوں بڑے بھی حق پر ہے یا دیوبندی بھی حق پر ہے جماعت حق پر ہے یا جماعت اسلامی حق پر ہے موزودی جنت میں جائیں گے یا احمد رضا جنت میں جائیں گے اشرف علی کافر ہے یا حقیق اب نانو کی جنت میں ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے موت کے بعد بھی یہ زندگی ہے مسلمانوں کا ایمان ہے اس دنیا کے بعد بھی ایک آخرت ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان فیصلوں کے بعد بھی اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ایک فیصلہ ہے مسلمانوں کا دعا کرو اللہ حق اے اللہ ہمیں کو حق بنا اور اس کی پر تباہ کرنے کی توفیق وارن توقی ہے اور ایسا بادل کو باطل لکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق دے سوائے اس دعا کے آج حالات مناظرہ کر ایک دوسرے انگ پر ہاتھ ڈالنے ایک دوسرے پر کیچڑ ڈالنے ایک دوسرے کو ناطل کہنے کی حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ پر آپ آئے بھی نوجوانوں کو گرفتار کرنا اور ان کی ہتکڑیاں لگا کر ان کے زبانوں سے اقرار کرانا ہاں میں نے دلی کا بم دھماکہ کیا ہاں میں نے بامبئی کے مسلمان ترکی کی طرح مسلمان نہیں ہے ہندوستان کا مسلمان اسپین کے مسلمان کی طرح نہیں ہے کہ جب اسے داڑھی نکالنے کے لیے کہا گیا تو اس نے داڑھی کو نکال لیا جب اس کو جھبا نکالنے کے لیے کہا تو اس نے جھبا نکال لیا اور جب اس کو امامہ نکالنے کے لیے کہا تو اس نے امامہ سر ہے یہ گیس سلینڈر بنیاد ہے وہ سبق یہ ہے کہ بم دھماکے کے بعد معصوموں کو مجبوروں کو مزرو کو گرفتار کیا جائے اور ان پر یہ الزام سر کر دیا جائے تو چنا کے جب پتا چلا بہادر کہا نہیں آر ایف کا الزام نہیں لگایا جا سکتا اس لیے یہ سب کی راستان ہے ایک بات جان جو یوسف جان کا بیٹا ہے جو کشمیر کی جان اینڈ کمپنی بھارت پیٹرولیم کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور بہت بڑا امیر ہے اور بی جے پی کا ورکر ہے بہار ڈیلی کے اندر کوئی مسلمان کوئی پریس رپورٹر کوئی میڈیا والا جا کر ان حقائق کی تصدیق کر سکتا ہے ان سچائیوں کو معلوم کر سکتا ہے پھر موہن شرما نے کہا کا الزام لگائیں گے عدالت کے اندر ہوائی جہاز سے ٹکٹ پیش کرنے کا اور کہے گا کہ یہ ہوائی جہاز کے اندر آر ڈی ایف لے کر کیسے آیا پھر ہوائی جہاز کا محکمہ پولیس محکمے کے خلاف ہو جائے گا پھر چنا سے اقبال جان کہتے ہیں کہ مجھے آٹھ دن کے اندر کسٹڈی کے اندر رکھا گیا اور مجھ سے کئی ٹارچر کر کر کہا گیا کہ تم میں کوئی دہشت گرد نہیں اور دہشت گردانہ کارگروں کے اندر میں کوئی جو شہری گے تم میڈیا کے سامنے کہنا ورنہ خبر تمہاری ماں کی آبرو کو لوٹ لیا جائے گا تمہارے بھائی بہنوں کو غلط اور خطرناک قسم کے دفاع کے اندر کیسوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا تمہاری بیوی کی آبرو کو لوٹ لیا جائے گا بہت کہ ڈھائی سو مسلمانوں کو پکڑا گیا تو پھر ڈھائی سو غیر مسلموں کو بھی پکڑا گیا تو ایک سیکولر اور ایک عام مسلمان صاف صاف سن لیتا لیتا ہے ہے یہ امپریشن ہندوستان کی جو مسلمان ہے ہندوستان کی جو پولیس محکمہ ہے وہ انصاف پسند ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بھی پکڑا ہے تو اس نے غیر مسلموں کو بھی پکڑا ہے ابھی میں سروس بندہ اڑیسے جاتے کے اندر جب فساد ہوا یہاں کی جب میں کی تنظیم کے نمائندے ہمارے دوست احباب نے جب اس فساد بدائی رہنے کا معائنہ کیا اور پولیس محکمے سے رجوع کیا تو پولیس محکمے نے اپنی صفائی کے اندر یہ بات پیش کی کہ ہم نے اگر ایک سو بارہ ایک سو تیرہ مسلمانوں کو گرفتار کیا ہے تو ساٹھ ستر اسی غیر مسلموں کو بھی ہم اگر متاثر ہوتے تو صرف مسلمانوں کو گرفتار کر رہے مسلمانوں اس دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جن مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا نہیں تھے تمام کے تمام لنگڑے ہو گئے ان کو سدھرنے کے لیے بہنوں کی ضرورت تھی اور جن غیر مسلموں کو گرفتار کیا گیا وہ مزے سے بریانیاں کھا کر آرام سے وہ جو ہے عزت کے ساتھ دیش کے اندر گئے اور پھر ان پر مسلمانوں پر جو دفعات لگائی گئی اقدام قتل کی قتل کی فساد بھڑکانے کی پولیس پر حملہ کرنے کی اور جن غیر ہوتی ہیں جب بیوی بیوکی کی زندگی میں ختم رکھ چکی ہوتی ہے جب بچوں کا مستقبل تاریخ ہو چکا ہوتا ہے برباد ہو چکا ہوتا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کہتا ہے ہاں پکڑا پورا منڈی پارٹی کا علاقہ فساد کی لپیٹ کے اندر آ گیا داڑی والوں کو مارا گیا مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اور مسلمانوں کے جذبات بھڑک گئے کہ اللہ کی سرزمین کے اندر اللہ کے گھر میں چھوڑتا یا مسلمان پر خاں خاں کا الزام آتا میڈیا والے کیسے اس کو اچھا ہے تو اسی طریقے سے الحمدللہ للہ الحمدللہ ہندوستان اور عالم کے مسلمانوں کے لیے اب عید الفطر میں اس کی خوشی منانے کی ضرورت نہیں بقرعید کے اندر اتنی خوشی منانے کی ضرورت نہیں وقت کا فرون وقت کا لجاب ہے امریکہ کی فوج بیوی بچے اور میرے ساتھ کیوں تندرستی کی زندگی گزارے کوئی آدمی کیوں میری گھر پر آ کر میری بیوی سے قرض مانگے تو ان کو اچھا کھلا کر پلا کر کپڑے پہنا کر ایک بندوق لے کر تاریخ کے اندر لے جا کر پہلے ساس کو گولی مار دی بیوی کو گولی مار دی اولاد کو گولی مار دی اور پھر اس کے بعد خود اپنے گنپٹی پر گولی مار کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ایسے راجا تلک رام کروڑوں امریکہ کے اندر بس رہے ہیں پکڑو کافا امریکہ کے سر جو ہے فوجیوں کی تنخواہیں ہتھیارات کے اندر لگ رہے ہیں مالی خطارہ ایک طرف طوفان ایک طرف آندھی جس کی خبر وہ میڈیا میں نہیں دے رہے ہیں اور ایک طرف عراق کی سرزمین سے ان کے فوجیوں کے تابوت اور فلسطین کی سرزمین سے ان کا ستارہ اور ایک طرف افغانستان کی سرزمین کے اندر جو ہے پیر کٹے ہاتھ کٹے فوجی ان کا جو ہے ہوتا ہے تو جیسے ہندوستان کی سرزمین کے اندر کپ کا کامیاب ہو اور ہندوستان پاکستان دیکھ رہا ہے ایسے میں میرا اللہ کا قرآن کیا ہدایت دیتا ہے ایسے میں آقا کی حدیثیں کیا جو ہے ہدایتیں دیتی ہیں وہ امریکہ کا ہوگا اور ایک طرف نہیں ہوگا تو جس طرف ہو ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ آپ کی گاڑی گاڑی میں نے پیٹرول ڈالا چلتی رہے اور پیٹرول چڑھتا رہے یہ نہیں ہو سکتا آپ نے سلینڈر اسٹو پر لگایا اسٹو جلتا رہے اور گیس بڑھتا رہے یہ نہیں ہو سکتا اسٹو جلتا رہے گا گیس گھٹتی رہے گی گاڑی چلتی رہے گی پیٹرول کا جو ہے لیٹر نیچا ہوتا رہے گا ایسے ہی سورج کہ ختم ہو جائے گی اور ختم ہونے کے بعد سورج کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہے اور سورج کی جو طاقت ہے اور سورج کی جو زمین کی گریوٹیز ہے یہ ختم ہو جائے گی اور سورج لڑک کر اپنے وجود کو ختم کر کر وہ ادھر ادھر گھومنے لگے گا اور اس کا پھیلاؤ ہو جائے گا جس کو میرے رب نے کلام الحمد پیشہ فرمایا ادھر شمس کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا وہ کیا ختم ہو جائے گی اللہ نے وہ مزید جہاں اللہ نہیں ڈالنے والا وہ کیا بھی ختم ہو جائے گی تو سورج پھیل جائے گا اور جب پھیل جائے گا اور زمین کی جو گریوٹی ہے یعنی ہم جو زمین پر رکے ہوئے ہیں وہ سورج کے وجود کی وجہ سے ہیں اگر سورج وقت سے فرعون کا جنازہ تیار ہوتا ہے اور دوسری طرف ہندوستان انسانوں سے میں افضل ہوں اچھا ہوں حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے درخت سے پوچھا کہ کہ آخر کیا بات ہے تم انسانوں سے افضل ہو تو اس درخت نے کہا تم لوگ آپس میں لڑتے ہو بھیڑتے ہو پھر فساد ہوتا ہے جھگڑے ہوتے ہیں خون خرابہ ہوتا ہے اور میری طرف دیکھو کہ جب میری تحریر پر کوئی پتھر مارتا ہے تو جواب سے پتھر مارنے کے بجائے میں ان کو پھل دیا کرتا حسن بسری تم میری طرح بنو تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ تیرے اندر اتنی اچھی عادت ہے ہے اب حالات بڑے حساس ترین ہے اب وہ وقت ہے کہ مسلمان پنڈو کی آلو کی تھیلی لے کر جائے گا تو ڈر ہے کہ کہیں ہم اور کے اسلام کے اندر گرفتار نہ ہو جائے مسلمان اب جھاڑو کا کٹا لے کر جائے گا